بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی آج لیکچر فائیو سبق پانچ کے ساتھ حاضر ہیں آج بھی ہم نے ڈفرینشیل اکویشن پڑھنی ہے اور آج جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ زیادہ تر میکینیکل ٹاپک ہوگا جس کے اندر ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا تو میں آپ سے سجیسٹ کرتا ہوں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ کاغذ پینسل سنبھالیں تاکہ ساتھ ساتھ اس کو کام کو کرتے چلیں جس دوران میں آپ پیپر پینسل اٹھا رہے ہوں گے اپنی چیزوں کو سنبھال رہے میں ریوائز کر دوں کہ پچھلے تین چار لیکچرز میں ہم نے کیا کچھ کور کیا ہے تاکہ آپ کی جو میموریز ہیں وہ ریفریش ہو جائیں سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے ریوائز کیا تھا سارا جو سبجیکٹ ہم نے پہلے پڑھے تھے ڈفرینسیشن انٹیگریشن کے بارے میں سیکنڈ لیکچر کے اندر تھوڑا سا ڈفرینشیل اکویشن کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا تھرڈ لیکچر کے اندر ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کیا تھا جس کے اندر ویریبل فارم ہم نے ڈیفائن کیا تھا ویریبل سیپریبل فارم کو سالو کرنے کے لیے جو طریقے کار تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے تھے لیکچر نمبر فور کے اندر ہم نے نئی طرح کی ڈیفرنشیل اکویشن پڑھی تھی جس کو ہم نے ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن کہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص قسم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہم نے اسٹڈی کی تھی جو کہ کہا تھا کہ ریڈیوسبل ٹو ہوموجینس فارم یعنی کہ وہ بذات خود ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن نہیں تھی لیکن ہم نے کچھ ٹرانسفارمیشن کرنے کے بعد ان کو ریڈیوس کیا تھا ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن میں اور ان کو اسی طریقہ کار سے ہم نے سالو کیا تھا تو یہ ہمارے پہلے چار لیکچرز تھے آج بھی ہم نئی طرح کی ڈفرینشیل اکویشنز پڑھیں گے ان کو ڈیفائن کریں گے ان کو ایکسپلین کریں گے ان کو سالو کرنے کے طریقے پڑھیں گے اور اس کو اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایگزامپلس کریں گے آپ کو کچھ ایکسرسائز دیں گے تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر سکیں تو میں نے جیسے ابھی آپ کو سجیسٹ کیا کہ کاپی پینسل سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ کرتے رہیں اگر ساتھ ساتھ کریں گے تو ذرا آسان ہو جائے let start with a formal topic آج کا ٹاپک ہے کیا ہے آج کا ٹاپک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن اب جو ہم نے پہلے تین لیکچرس میں جو ڈفرینشیل اکویشن پڑھی تھیں وہ ذرا ان سے مختلف ہیں یا اب جو پہلے تین فارمس میں فٹ نہیں آتی ہیں تو شاید دیکھیں کہ اس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن میں آ جائیں اب آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایگزیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہر چیز ریلیٹو ہوتی ہے یہ کسی وقت بات کریں گے کہ ریلیٹو اور ریلیٹیوٹی میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں کیونکہ پچھلی جو صدی تھی ساری کی ساری وہ ریلیٹیوٹی کی صدی کہلاتی ہے تو جناب علی جب ریلیٹیوٹی کی بات ہوتی ہے تو ایک سائنسدان کا نام ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے وہ ہے آئنسٹائن آئنسٹائن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کبھی موقع ملے گا تو ان کی ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں بھی اینڈ میں بات کریں گے ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اور دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن کس طرح کی نظر آتی ہیں کیا ہوتی ہیں کون سی فارمس کی ہوتی ہیں let start formally with over discussion of today's lecture آپ دیکھیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن جب میں نے لفظ استعمال کیا تو ایگزیکٹ کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ صرف میتھمیٹکس کے اندر ارتھمیٹک کے اندر یا ڈفرینشیل استعمال کر سکتے ہیں ابھی لیکچر کے دوران آپ کو بتائیں گے کہ what is the difference between an exact differential equation and a normal differential equation یہ ایک special form of differential equation ہوتی ہیں جس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں what is an exact differential equation اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈیفائن کیا تھا d y by d x is equal to f x y یہ کیا چیز ہے دیکھتے ہیں let's try to see what this it is now یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس d y by d is equal to function of x and y on the right hand side left hand side پر ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہے لیکن یہ تو ہر طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہو سکتی ہیں اس میں ویریبل سیپریبل فارم بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے جو کی تھی کون سی والی ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن وہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو اکویشن ہے یہ کب ایکزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن بنے گی اس کو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں لیٹ سی نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ کے پاس یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے کیا لکھا ہوا آ رہا ہے M which is a function of x y multiplied by d s plus M s y which is also function of s y slide آپ نے دیکھی اس میں ہم نے کیا لکھا ہوا تھا M X Y D X plus N X Y D Y is equal to zero اب اس ڈفرینشیل اکویشن کو ہم اسی اسٹینڈرڈ فارم اور جو فنکشن یا ایم ایکس وائی یا این ایکس وائی آپ کے پاس ہے اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں تو کیسے لکھیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں and let's try to transform this into standard form of differential equation اب جو ڈفرینشیل اکویشن آپ کو سلائڈ پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ جو ڈیفرنشیل اکویشن ہے کیسے لکھی ہوئی ہمارے پاس D Y by D X is equal to minus M X Y over N X Y اب یہی وہی standard form of differential equation ہو گئی اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ فارم میں ڈفرینشیل اکویشن ہے نا لیٹ سی کہ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ایگزیکٹ کس وقت ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے اگر آپ یہ جو آپ کے پاس فنکشن تھا کون سا فنکشن ایم ایکس وائی اس کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں ود ریسپیکٹ ٹو وائی یعنی پارشل ڈیریویٹو جس کو ہم کرلی ایم اوور کرلی وائی کہتے ہیں یا اگر آپ پریفر کرنا چاہتے ہیں delta M over delta Y لکھ لیں لیکن میں اس کو normally curly M over curly Y ہی کہوں گا یعنی اس فنکشن کو آپ نے جو فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی ایکس کے ساتھ ساتھ ایم ایکس وائی ون اس کو آپ نے کیا کیا ڈیفرینشیٹ کر دیا ود ریسپیکٹ ٹو وائی اس کے اندر کوئی آپ کے پاس ایکسپریشن آئے گا اس کو آپ اگر کونے میں لکھ لیں اسی طریقے سے آپ کے پاس جو این ایکس وائی دوسرا فنکشن دیا ہوا ہے ڈی وائی کے ساتھ اس ایکسپریشن کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں ود ریسپیکٹ ٹو ایکس آپ کے پاس آ جائے گا partial derivative of N with respect to X یا curly N by curly X اس کو بھی الگ رکھیں اب یہ دو ایکسپریشن آپ کے پاس آ گئے کون سے والے ایک differential with respect to Y of M دوسرا آپ کے پاس آیا partial derivative of N with respect to X ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں اور اتفاق سے چانس یہ آ جائے اور آپ لکی ہیں اگر آپ فارچونیٹ ہیں اور دونوں برابر آ جائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی تھی وہ ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے تو جناب علی ڈیفنیشن یا اس کی تعریف ہم اس طرح سے کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے M X Y D X plus L X Y D Y is equal to zero اور اس کے اندر partial derivative of M with respect to Y becomes equal to partial derivative of N with respect to X تو یہ اگر کنڈیشن سیٹسفائی ہے تو یہ جو گیون ڈیفرنشیل اکویشن ہوگی وہ ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہوگی جب ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہوگی تو اس کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں کون سے طریقے جو پہلے ہم نے ڈیفرنشیل سی ہیں کون سی والی once again let's variable separable form یا آپ کے پاس ہوموجینس فارم یا equation reducible to homogeneous form اس سے یہ ایک طریقہ کار مختلف ہوگا تو یعنی کہ یہ ایک third form of differential equation ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں اب لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ اس کو سالو کیسے کرتے ہیں تو ہم نے پہلی کنڈیشن یہ دیکھی جب بھی آپ کے پاس ڈیفرنشیل اکویشن نظر آئے اور آپ نے یہ چیک کر لیا کہ partial derivative of M with respect is equal to partial derivative of N with respect to X دونوں برابر ہیں تو یہ ایک گارنٹی کرتا ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک فنکشن ہم ایکس وائی معلوم کر سکتے ہیں یہ function F X Y ultimately آپ کی اس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم ڈھونڈتے ہیں ہم معلوم کرنے کے لیے کہ یہ فنکشن ایکس وائی کون سا فنکشن ہے کس طرح کا فنکشن ہے اور اس کو کیسے معلوم کریں گے اس کا ریزلٹ کیسے آئے گا یا جواب کیسے آئے گا let's try to find this the solution of this very differential equation پہلے ہم اس کا طریقہ کار دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دو تین ایگزامپلس سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ایگزامپلس لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے تھیوری میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن جب ایگزامپل سمجھ میں آ جاتی ہے تو تھیوری جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو let's try to find this function F X Y how اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو اسکرین پہ آیا ہے partial derivative of F respect to X is equal to M X Y partial derivative of F respect to to Y Y is equal N X تو یہ جو ہمارے پاس دو ایکسپریشن آئے ہیں اب اس کو ہم نے سالو کرنا ہے آگے لے کے چلنا ہے کیسے کریں گے میں بتاتا ہوں پہلے اسٹیپ میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس partial derivative with respect to X ہے تو اس کو انٹیگریٹ کریں both side respect to X تو آپ کے پاس کیا جائے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایف رہ جائے گا فنکشن آف ایکس وائی اور right side right hand side پہ آپ کے پاس ایکسپریشن آئے گا اس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن بھی آئے گا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کون سا آ سکتا ہے سمپل سا کانسٹینٹ 3 4 5 یا جو سی ہوتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے لیکن ہم اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں only with respect to X تو ہمارے پاس کچھ ایکسپریشن وائی کے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ ڈفرینشیٹ کر کے دیکھیں گے اس کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو وہ جو وائی کا ایکسپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر لیا کس کے ساتھ ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آئے گا اس ایکسپریشن کو ہم اکویٹ کریں گے کس کے ساتھ ہمارے پاس این لکھا ہوا ہے اور جو نیا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا اس کی ویلو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہم ایکسپریشن آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ان دی نیکسٹ ہمارے پاس اب کیا ہے method of solution I try to explain جتنے بھی اسٹیپس میں نے آپ کو زبانی بتائے اس ٹرانسپیرنسی کی مدد سے کی مدد سے میں ایکسپلین کرتا ہوں اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے partial derivative of M with respect to Y is equal to partial derivative of N with respect to X یہ تو ہو گئی پہلی کنڈیشن نیکسٹ کنڈیشن کیا ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس partial derivative of F respect to X is equal to M X Y partial derivative of F with respect to Y is equal to N X Y یہ ہمارے پاس سیکنڈ اسٹیپ ہے تھرڈ اسٹیپ کیا ہوا ہمارے پاس تھرڈ اسٹیپ میں ہمارے پاس ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا وتھ ریسپیکٹ ٹو ایکس ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا integral of M X Y اس کو انٹیگریٹ کریں گے اور ہم نے ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن یہاں پہ لگایا ہے وہ ہمارے پاس تھیٹا وائی ہے یہ تھیٹا وائی کیا چیز ہے یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے کون سا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے جس کے اندر ہمارے پاس وائی کے بھی کچھ ویریبل آئے ہیں وائی ایک ویریبل ہے یہاں پر کیونکہ جب اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کریں گے ریسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ ختم ہو جائے گا تو تھوڑا تھوڑا سا پارشل ڈیریویٹو بھی آپ کو یہاں پر استعمال کرنا پڑ رہا ہے نا لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ نیکسٹ اسٹیپ اس کا کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ دیکھتے ہیں اس کے ہم کیا کر رہے ہیں ناؤ اسی کو جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہے اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ریسپیکٹ ٹو وائی ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا جو تھیٹا وائی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے یہ کانسٹنٹ نظر آ رہا تھا لیکن اس کے اندر کچھ ایکسپریشن ہے وائی کے جب اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہمارے پاس تو کیا ہے تھیٹا ڈیش وائی آیا اس کو اب یہ جو ایکسپریشن آپ کے پاس آیا ہے کون سا expression partial F Y is equal to something اس کو اکویٹ کر دیں آپ کے پاس این ایکس وائی ہے جب اس کے ساتھ آپ اکویٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ تھیٹا ڈیش وائی کی کچھ ویلو آئے گی تھیٹا ڈیش وائی کی جب ویلو آپ کے پاس آئے گی تو آپ کیا کریں اس کو اوریجنل ایکسپریشن کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں ایسے آپ نے کمپیئر کیا کمپیئر کرنے کے بعد theta dash Y is equal to N X Y minus this thing نا what is the next step next step کے اندر ہمارے پاس اس تھیٹا وائی کی ویلو معلوم کریں گے جیسے ہمارے پاس تھیٹا وائی کی ویلو معلوم ہو گئی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا یا ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آ جائے گا کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ اس نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس فنکشن ایکس وائی آ جائے گا and then next step next step میں آپ کے پاس یہ جو فنکشن ایکس وائی ہے یہ آپ کے پاس سی کے برابر اکویٹ کریں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی لکھا ہوا ہے یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے یا ہمارے پاس اس فنکشن کا یا اس ڈفرینشیل اکویشن کا ایک سولوشن آ گیا F X Y is to C یہ ایک جنرل سولوشن ہے اور اگر سی کی مختلف ویلوز آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے سی کی مختلف ویلوز آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس کچھ پرٹیکولر سولوشن آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے لیٹ سی میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایکسپریشن آپ کے پاس تھیٹا ڈیش وائی یہ آپ کے پاس ختم ہو جانا چاہیے تھیٹا وائی رہنا نہیں چاہیے اگر تھیٹا وائی وہاں پہ رہ جاتا ہے تو آپ کے سولوشن کے اندر کچھ پرابلم ہے کسی جگہ پہ کچھ غلطی ہے اس میں ذرا سا محتاط رہیے گا ہم ٹرائی کرتے ہیں ہم کچھ سالو کرتے ہیں کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں اور ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو اتنے سارے میں نے آپ کو اسٹیپس بتا دیے اس سے کچھ کنفیوز تو نہیں ہوئے یا کچھ گھبرا تو نہیں رہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ میکینکل چیزیں ہیں میکینکل چیزوں میں اگر آپ اسٹیپس فالو کرتے جائیں تو یہ چیزیں آسانی سے ہو جائیں گی میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں گاڑی کا ٹائر چینج کرنے کی میکینکل چیز ہے نا اگر آپ پہلے اسکرو کھولنے سے پہلے ویل کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو ویل کبھی نہیں نکلے گا تو اس میں پہلا اسٹیپ پہلے کرنا ہے بعد کا اسٹیپ بعد میں کرنا ہے اسی طرح سے اس اکویشن کو یعنی ایگزیکٹ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو جب بھی آپ سالو کریں گے تو یہ جو پانچ میں نے میتھڈ بتائے ہیں پانچ جو اسٹیپس بتائے ہیں ان کو فالو کرنا ہے ون بائی ون اگر ون بائی ون فالو نہیں کریں گے اسکپ کرنے کی کوشش کریں گے تو سولوشن نہیں ملے گا اس کو ایک ایگزامپل سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں ہم پہلی ایگزامپل لیتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو دوسری ایگزامپل لے لیں گے تیسری لے لیں گے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ یہ میتھڈ آپ کو کلیئر نہیں ہو جاتا ہے let's take first example example کو دیکھیں ذرا غور سے اس کو پہلے آبزرو کرنے کی کوشش کریں کیا ایگزامپل ہے ہمارے پاس آسان سی ہے three X square Y plus two into D X plus X cube plus Y into D Y is equal to zero اس کے اندر ایم ایکس وائی کیا ہے آپ کے پاس اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اس کے بعد کیا ہے این ایکس وائی کیا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں پھر دیکھیں کہ یہ اکویشن جو ہے ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے کیا کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن لگانے کی کوشش کریں ایم کو ود رسپیکٹ ٹو وائی کریں گے یا ایکس کریں گے ایم کو with respect to Y differentiate کریں ایم کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں دیکھیں کیا جواب آتا ہے کیا وہ دونوں برابر آتے ہیں یا نہیں آتے پہلا اسٹیپ لیتے پہلا اسٹیپ میں کیا کیا ہم نے ایم اور این کو آئیڈینٹیفائی کر لیا الگ الگ کر لیا پہلا اسٹیپ یہ کیا کہ ایم آئیڈینٹیفائی کیا این آئیڈینٹیفائی کر لیا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ ایم کو with respect to Y differentiate کیا ہمارے پاس کیا جواب آ گیا three X two M differentiate کیا کیا جواب آیا تھری ایکس اسکوائر یہ چانس ہے یا کوئنسیڈینس ہے یہ چانس یا کوئنسیڈینس اس لیے ہوا کہ پہلی جو آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی تھی یا جو ایگزامپل ہم نے لی ہے وہ ایک ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے یعنی کہ پہلی کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی کہ partial derivative of M with respect to Y is equal to partial derivative of M respect to X تو یہ جناب ہمارے لیے بڑی اطمینان بخش بات ہو گئی کہ ہم آگے چل سکتے ہیں شاید آپ کے لیے اطمینان بخش نہ ہوئی کیونکہ آپ اگر یہاں پہ کہہ دیتے کہ partial derivative of M to Y is not equal to partial derivative of respect to X تو یہ رک جاتے سوال ختم ہو جاتا آگے چلتے نہیں ہم نے آگے چلنا ہے تو اس لیے ہم نے ایگزامپل جو لی تھی ڈیفرنشیل اکویشن کی تھی and this what we have now let's proceed further آگے کیا کیا ہم ہم نے نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو کنڈیشن آف ایگزیکٹنیس ہے وہ سیٹسفائی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فنکشن ضرور ایگزٹ کرتا ہے جو اس کا سولوشن ہم کو بتائے گا جو ہمیں اس کے سولوشن کی طرف لے کے جائے گا now we've substituted partial derivative of F respect three X square Y plus two اور اس کو ہم نے ایم کے برابر کہا ہے ناسٹ اسٹیپ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے بفور uh, going فردر یہ جو آپ کے پاس سلائڈ آئی ہے اس میں ہم نے partial derivative of F with respect to Y is equal to X U plus Y وہ جو ہمارے پاس این دیا ہوا تھا this what I have indicated here coming back to the original جو میں بتا رہا تھا نیکسٹ اسٹیپ کیا کہا میں نے فنکشن ایف ایکس وائی یعنی اس کو انٹیگریٹ کیا تھا وتھ ریسپیکٹ ٹو ایکس تو ہمارے پاس کیا آیا X cube Y plus two X plus H Y اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی ایچ وائی کہاں سے آ گیا یہ بھائی ایچ وائی وہی چیز ہے جو میں نے وہاں پہ تھیٹا وائی لکھا تھا جان کے یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے ایچ وائی لکھ لیں آپ کے وائی لکھ لیں جو آپ کی مرضی ہے لیکن الٹیمیٹلی اس کی ویلو ہم نے معلوم کرنی ہے تو ہمارے پاس فنکشن کیا آ گیا X cube Y plus two X plus H Y in the the next next step stage ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے ہمارے پاس partial derivative of F Y Y is equal to X cube plus H dash یہ کہاں سے آیا یہ جو بھی آپ نے فنکشن ایکس وائی معلوم کیا تھا اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ٹو وائی اور اس کو ہم نے کمپیئر کیا کس کے ساتھ کے ساتھ کی ویلو کیا ہے ہمارے پاس X cube plus Y now یہ کمپیرزن تو بڑے آسان سے نظر آ رہا ہے شاید میں بہت تیزی سے بول گیا ہوں اور آپ اتنی جلدی کیلکولیٹ نہیں کر سکے کر لیا کیلکولیٹ وی کین ویٹ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی رکیے گا اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں کیسے نا ایچ ایچ ڈیش وائی کیا چیز ہے ایچ ڈیش وائی یعنی partial derivative of H with respect to Y is equal to Y اگر کمپیئر کریں am I right am I wrong بالکل ٹھیک ہے H dash Y is equal to Y next step میں ہمارے پاس H Y Y is equal to square by two آیا آپ بالکل پریشان ہو رہے ہوں گے کہ سی کیوں نہیں آیا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ابھی آئے گا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن فکر نہ کریں لیکن ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا with respect to Y H Y is equal to Y square by two excuse me next step کیا کریں گے ہم ہم نے یہ جو ایچ وائی کی ویلو معلوم کی تھی اس میں سبسٹیچیوٹ کیا تو ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا function of X Y is equal to X cube Y plus two X plus Y square by two اب یہ جواب آیا یا نہیں آیا سوچیں دیکھیں گیس ورک بھی چلائیں تو کل لگائیں کوئی بات نہیں کیونکہ اگر صحیح ہوگا تو پتہ چل جائے گا نہیں تو جواب غلط ہوا تو بھی پتہ چل جائے گا لیٹ سی نیکسٹ اسٹیپ دیکھ لیں میں تو غلط نہیں کر رہا ہوں اگر کہیں میں غلط کر رہا ہوں تو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے نا F X Y is equal to C last جواب یہ آئے گا آپ کے پاس دیکھیں جناب ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے لیٹ سی ہمارا جواب آیا x q y plus two x plus y square by two is equal to c یہ جناب جو ہمارے پاس اکویشن آئی ہے یہ ایکسپریشن جو ہمارے پاس آیا کون سا ایکسپریشن لیفٹ ہینڈ سائڈ پر یا x q y plus two x plus y square by two minus c is equal to zero is a solution of the ordinary differential equation کون سی والی ایکزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن جو اس ایگزامپل میں ہم نے لی تھی تو یہ جناب ہمارا سولوشن آیا ہمارا حل آیا ہمارا جواب آیا اسٹیپ میں کیا کیا تھا ہم نے جو بھی اسٹیپس ہم نے بتائے تھے اس کو ون بائی ون ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ کیسے اس کو سالو کرتے ہیں اور کیسے جواب نکالتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن ہے جنرل سولوشن کیوں ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک جنرل پرابلم تھا کوئی انیشیل ویلو پرابلم نہیں دیا ہوا تھا ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد ہم ایک انیشیل ویلو پرابلم بھی لیں گے اور اس کو سالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے جس سے سی کی ویلو آ جائے گی تو ہمارے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا ٹھیک ہے جناب یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے کیسی لگی آپ کو آسان ایگزامپل تھی جلدی سے ہو گئی تھی نارملی شاید اتنی آسان ایگزامپلس یا اتنی آسان ایکسرسائز آپ کو نہ ملے کیونکہ ریئل لائف میں تو ذرا مشکل چیزیں ہی ہوتی ہیں مشکل طریقے سے سالو کی جاتی ہیں لیکن جب آپ سوال حل کر رہے تھے یا یہ اس ایگزامپل کو سالو کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی ایک کوشچن آیا ہوگا وہ یہ کہ ہم ایم سے ہی کیوں اسٹارٹ کر رہے ہیں کیا ہم این سے نہیں اسٹارٹ کر سکتے جی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ این سے بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں این ایکس وائی کو آپ لے لیں اور اس کو انٹیگریٹ کریں وتھ ریسپیکٹ ٹو ایکس جس طرح سے ہم نے constant of integration h y لگایا آپ جی ایکس لگا لیں اور وہی اسٹیپ فالو کرتے جائیں اس کو کمپیئر کریں ایم کے ساتھ تو آپ تو بھی آپ کے پاس یہی جواب آنا چاہیے اگر اتفاق سے جواب کوئی ڈفرنٹ آ رہا ہے تو چیک کریں یا تو پہلا جو جواب ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ نے وہاں اسٹیپس پورے فالو نہیں کیے یا یہاں پر کچھ اسٹیپس فالو نہیں کیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کچھ اور ایگزامپلس کرتے ہیں ہم دوسری ایگزامپلس لیتے ہیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کی let's try to example let's try to solve that example یہ جناب ہمارے پاس ایک انیشل ویلو پرابلم ہے جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ انیشیل کنڈیشن لگا کے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم پہلے اس کو سالو کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم انیشیل کنڈیشن لگانے کی کوشش کریں گے let see example is this is two y sine x cos x plus y square sine x d x plus sine square x minus two y cos x d y is equal to zero initial condition is that the value of y when the value of x equal to zero is three y at x equal to zero is three تو یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے یہ ڈیفرنشیل اکویشن ہے اس کو سالو کرنا ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہے کیا ویریبل سیپریبل فارم ہے اگر ویریبلس کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں تو مسئلہ آسان ہو جائے گا فوراً سالو کر لیں نہیں ہے تو دیکھیں کیا یہ ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن ہے اگر وہاں سے <clears throat> آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے دیٹس ویری گڈ اگر نہیں ہے تو دیکھیں کیا ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے یا نہیں لیٹ سی <clears throat> اس ایگزامپل میں ہمارے پاس ایم کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے two y sine x cos x plus y square sine x ایک لمبا سا ایکسپریشن ہے یہ two y sine x cos x plus y square sine x N کی ویلو کیا ہے sine square x minus two y cos x میں نے اختصار کے لیے سمپلسٹی کے لیے ایم کے ساتھ ایکس وائی نہیں لکھا لیکن یہ پرزیوم ہے کہ یہ M is a function of x y اور N is also a function of x and y اب کیا کریں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایگزیکٹ ہے تو اس کی کنڈیشن آف ایگزیکٹنیس اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹ سی ہم نے ایم کو ڈیفرینشیٹ کر دیا ود رسپیکٹ ٹو وائی جب ڈیفرینشیٹ کیا تو ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آیا وہ کیا ایکسپریشن ہے ٹو وائی سائن ایکس کر لی ایم ود کر لی y equal to two sine x cos x plus two y sine x on the similar pattern ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا این کو with respect to x partial derivative of respect to x is equal to two sine x cos x plus two y sine x یہ میں نے اس کو کاپی ہی نہیں کر دیا ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے این کو ود ریسپیکٹ ٹو ایکس لیکن یہ بڑی مزدار سی بات آ گئی کہ یہ دونوں جو ایکسپریشن ہمارے پاس آیا ڈیفرینشیٹ کرنے کے بعد برابر ہیں اس سے کیا ثابت ہوا آپ نے ڈیفرینشیٹ کر لیا نا یہ تو بڑا آسان سا ہے کیونکہ پارشل ڈیریویٹو ہے ایم کو آپ نے ٹو وائی کیا تھا اس کے اندر ایکس کو کانسٹنٹ ریزیوم کیا تھا اسی طریقے سے این کو ٹو ایکس کیا تھا یہاں پہ وائی کو کانسٹنٹ کیا تھا دیکھتے ہیں اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے ہمارے پاس کنڈیشن آف ایکزیکٹنیس آ گئی یعنی partial derivative of M to y partial derivative of M with respect to s آگے چل سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کیا ہم نے جو ہمارے پاس ایم تھا اس کو ہم نے کہا کہ یہ partial derivative of f respect to s what I am trying to emphasise here جس وقت آپ نے یہ پروو کر دیا کہ کوئی بھی ڈفرینشیل اکویشن ایگزیکٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک پریکنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک فنکشن ایکس وائی ایگزٹ کرتا ہے یا ہم معلوم کر سکتے ہیں اس لیے ہم آگے جا رہے ہیں ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی کہ ایف ایکس وائی ضرور ایگزٹ کرے گا اس کو ڈھونڈ لیں آپ اگر پہلے یہاں پہ ہمارے پاس کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتی تو ہم آگے نہیں چلتے تو this is a good indication and now we are proceeding further partial derivative of f respect to x is given by two y sine x cos x plus y square sine x اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہمارا ایکسپریشن ہے اس کو انٹیگریٹ کریں گے ٹو ایکس اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی جو ایکسپریشن ہے partial derivative of f respect to y ہے اس کو بھی ہم انٹیگریٹ کریں گے ٹو وائی میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا اگر غلط کہا ہے تو دوبارہ سے میں کہتا ہوں کیا کہا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو بھی انٹیگریٹ کریں گے وتھ رسپیکٹ ٹو وائی اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو بھی with respect to y integrate کریں گے اگر غلط کہا ہے تو اسے کریکٹ کر لیں اگر صحیح کہا ہے تو اس کو دوبارہ سے انفورس کر لیں نا the next step let see what do we get ہمارے پاس ایک فنکشن آیا بڑا اچھا سا مسکراتا ہوا ہنستا ہوا function f x y y equal to sine square x minus y square cos x plus h y اس کے اندر تین ٹرمس ہیں ایک y sine square x minus y square square x plus h y اب اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو دوبارہ سے چیک کر لیجیے گا انٹیگریشن کے بعد یہی جواب آئے گا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو آپ کمپیئر کریں گے کس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں گے این کے ساتھ دیکھیے جناب کمپیئر کیجیے این آپ کے پاس کیا ہے sine square x minus two y cos x left hand side پہ یہ وہی ایکسپریشن ہے جو آپ کے پاس ابھی انٹیگریشن کے بعد حاصل ہوا تھا جب آپ نے انٹیگریٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈفرینشیٹ کیا تھا am I right am I wrong کوئی اسٹیپس ہم نے مس تو نہیں کیا اس کو ذرا چیک کر لیجیے گا جہاں کہیں مس ہو جائے یا جہاں کہیں سمجھ میں نہیں آئے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ پرنسپل سے اس کو اسٹارٹ کریں جو ہمارے پاس minus x minus two y cos x plus h dash to square x minus two y cos x یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس حاصل ہوا تھا now we are comparing the two expression اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزیں وہی ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایچ ڈیش وائی نہیں ہے میتھمیٹکس میں نہیں تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا اس کو ہم کس کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں زیرو کے ساتھ یعنی کہ ہمارے پاس آ گیا h dash y is equal to zero دونوں کو جب کمپیئر کیا تو وہاں پہ جب ایچ ڈیش وائی نہیں تھا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو پلس زیرو تو ہم لکھ سکتے تھے h dash y is equal to zero اب مسئلہ تو بڑا آسان سا ہے کہ اس کو ہم اس اکویشن کو انٹیگریٹ کرتے ہیں یعنی بہت سائڈ کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا h y is equal to a constant of integration c one c one لکھ لیں بی لکھ لیں اے لکھ لیں سی لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اپنی سہولت کے لیے سی ون لکھ لیا ہے آپ کو فالو کرنا ہے فالو کر لیں مرضی آتی ہے دوسرا کوئی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگا لیں لیکن الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کے پاس جو جواب آنا چاہیے یہ آنا چاہیے f x y is equal to c two یہ سی ٹو کہاں سے آ گیا ابھی تو ہم نے سی ون کہا تھا پھر ابھی سی ٹو سی ٹو ایک دوسرا کانسٹینٹ ہے ٹھیک ہے ان سب کے مسئلے کو ابھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں now y sine square square x x minus is equal to c ہم نے کیا کر دیا اب جو آپ نے وہاں پر سی ون لکھا تھا اور جو دوبارہ سی ٹو لکھا تھا اس میں ہم نے capital C is equal to c one minus c two تو جناب یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا کیا سولوشن آ گیا دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں y cos minus y square to c یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا کس کا جواب آیا اس ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ اوریجنل دی ہوئی تھی لیکن یہ تو ہمارے پاس انیشیل ویلو پرابلم تھا جس کے اندر ہمارے پاس وائی کی کچھ ویلو دی ہوئی تھی جب ایکس کی ویلو زیرو ہے اس کو آگے سالو کرنے کی ضرورت ہے یا آپ خود کر لیں گے کر لیں گے کئی سالو کیے نا پہلے بھی کنڈیشن لگانی ہے ایکس کی ویلو زیرو رکھیں وائی کی ویلو دی سبسٹیچیوٹ کریں آپ کے پاس جواب آ جائے گا سی کی ویلو مائنس نائن اس کے سبسٹیچیوٹ کریں آپ کے پاس جواب آ جائے گا کر لیا یہ جناب آپ کا جواب آیا انیشیل ویلو پرابلم کا سولوشن آ گیا پہلے ہم نے جنرل سولوشن معلوم کیا کنڈیشنس لگائی and then we reached to the solution of initial value problem تو یہ جن کیا کہوں میں آپ کو ڈیئر اسٹوڈینٹس کہوں کہوں کہوں یا آپ کو بچے کیا آئی ڈونٹ نو لیکن this is the solution of our exact differential equation یہ ہم نے دو ایگزامپل سالو کی ہیں اس میں پہلی ایگزامپل دیکھنے میں تو چھوٹی لگ رہی تھی دوسری ایگزامپل ذرا بڑی تھی لیکن آپ نے دیکھے اسٹیپس ہم نے وہی فالو کیے اتنی ہی آسان تھی پہلی اگزامپل جتنی آسان تھی اتنی اگزامپل دوسری بھی تھی اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ میکینکل میتھمیٹکس ہے اس میں جتنا ہم پریکٹس کریں گے جتنی اکویشن سالو کریں گے اتنی ہی ہمیں مہارت ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گا ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں ہم دیکھ کے بتا سکیں گے کہ کون سی اکویشن جو ہے سیپریبل فارم کی ہے کون سی ہوموجینس ہے کون سی ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے تو اب ہم اس کی ایگزامپل نمبر تین تھرڈ ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں ایگزامپل کو دیکھیں ایگزامپل تھری ہے e to the power two y minus y cos of x y into d x plus two x e to the power two y minus x cos x y plus two y into d y is equal to zero یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو ہم سالو کریں گے پہلے ہم چیک کریں گے کہ یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے یا نہیں ہے جب ہم یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کے آگے ہم بڑھیں گے اور ہم اس کا ایک سولوشن معلوم کریں گے لیٹس پروسیڈ فردر اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس اس میں ایم ایکس وائی آئے گا e to the power two y minus y cos x y اور این ایکس ایکس وائی ہمارے پاس two two e the power two y minus x cos x y plus two y آئے گا تو یعنی اس ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کو پروو کرنے کے لیے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایم دیکھیں کیا ہے این کیا ہے اور اس کے بعد آگے پروسیڈ کریں آگے پروسیڈ کر رہے ہیں ہم یہ پروو کرنے کے لیے کہ partial derivative of M with respect to y will be equal to partial derivative of N with respect ہم نے کیا partial derivative of M with respect to y جو ہمارے پاس آیا two two the power two y plus x y sine x y minus cos x y یہ ہمارے پاس ڈیریویٹو آیا ایم کا ود رسپیکٹ ٹو وائی اسی طریقے سے آپ اپنی کاپی پینسل کے اوپر این کو ڈیریویٹو این کا ڈیریویٹو معلوم کریں with respect to x N کو پارشلی ڈیفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو آپ ایسا ٹرن کر لیجیے گا یہی جواب آئے گا جس سے ثابت یہ ہوگا کہ partial derivative of M respect to y will be equal to partial derivative ultimately what it will prove کہ یہ جو ہمارے پاس گیون ایگزامپل میں ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے یہ ایک ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے ہم آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں اگر یہ اکول نہ آتا تو ہم یہیں پر رک جاتے we are proceeding further to Next step میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم ایک فنکشن ایف ڈھونڈ رہے ہیں اس کو ہم معلوم کریں گے جو الٹیمیٹلی ہمارا سولوشن ہوگا اس کے لیے ہم نے پرزیوم کیا کہ یہ M x y is equal to partial derivative of f respect اور اسی طریقے سے N x y is equal to partial derivative of f respect to y یا کرلی ایف اوور کرلی وائی ٹھیک ہے تو جناب ان کی ویلوز آپ یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں ایم کی اور این کی اور دیکھیے آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے آپ کو ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے نا ایک تو یہ کہ اسکرین کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی چل رہے ہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ ساتھ حل بھی تو کر رہے ہیں نا سوال کو تو جناب ہمارے پاس partial derivative of f with respect to x is equal to e to the power two y minus y cos x y اور partial derivative of f with respect to y is equal to two x e to the power y minus x cos x y plus two y ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ اسے کر لیں partial is of to minus e curly f over curly minus power cos plus two y اب کیا کریں گے دو آپشن ہے ہمارے پاس پہلی اکویشن کو آپ with respect to x integrate کر لیں یا دوسری اکویشن کو ود ٹو وائی انٹیگریٹ کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا آگے الٹیمیٹلی جواب وہی آئے گا میں نے اس اکویشن کو لے لیا curly f over curly y equal to two x power two y minus x cos x y plus two y اس کو میں انٹیگریٹ کروں گا ود ریسپیکٹ ٹو وائی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہا ہے یہ تو بڑے آسان سے انٹیگریشن کے سوال ہیں f x y is equal to two x integral of e to the power آپ لوگ تو کافی ایکسپرٹ ہیں لیکن میموری کو میں آپ کی بار بار ریفریش کرتا چلتا ہوں اس کو انٹیگریٹ کرنا مائنس ایکس ایکس وائی کیونکہ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں ود ٹو وائی جس کے اندر ایکس ہمارے پاس کانسٹینٹ ہے یہ خیال رکھیے گا plus two integral y d y once again mathematically f x y is equal to two x integral e to the power two y d y minus x integral cos of x y d y plus two integral y d y اب یہ آپ کے پاس اس رائٹ ہینڈ سائڈ پر تین انٹیگریشن کے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے انٹیگریشن کے پرابلمس ہیں ان کو انٹیگریٹ کر لیں اس کی ویلو پٹ کریں دیکھیں جواب کیا آتا ہے ہمارے پاس جواب آ گیا f x y is equal to two x e the power two y minus sine x y plus y square plus h x ٹھیک ہے جی اب کیونکہ ہم نے انٹیگریٹ کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو وائی تو ہمارے پاس جو ایچ ایکس یہ فنکشن اس دفعہ ایکس کا آیا پچھلے سوالوں میں ہم نے with respect to x integrate کیا تھا تو ہمارے پاس ایچ وائی آیا تھا تو یہاں ایچ ایکس آیا اب اس کو ہم معلوم کریں گے اس کی ویلو ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے کیا کیا with respect to x differentiate کر دیا ہے یہ جو بھی آپ نے ایف کی ویلو معلوم کی تھی اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس تو curly f over curly x is given by e to the power two y ٹھیک ہے with respect to x differentiate کر رہے ہیں یہ خیال رکھیے گا minus y cos x y plus h dash x h x کا derivative respect to x is equal to e to the power two y minus y cos x y یہ میں کہاں سے لے آیا ہوں یہ میں نے وہی ویلو ایم کی جو تھی اوریجنلی یہ یہاں پر پٹ کی ہے اب دونوں سائڈ کو اگر آپ کمپیئر کریں تو یہاں سے آپ کے پاس ایچ ڈیش ایکس کی ویلو آ جائے گی کرتے ہیں دیکھیں کیا ہے آپ کے پاس once again h dash x is equal to zero آسان ایچ ایکس کیا آئے گا constant c c one b a کچھ لکھ لیں میں نے سی لکھا ہے جناب یہ h x is equal to c next step میں ہمارے پاس کیا آ گیا x e to the power two y minus sine x y plus y square plus c is equal to zero اب یہ سی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے آئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے تو یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہے یہ آربیٹری ہوتا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی ول پہ لیکن کوئی ایک خاص طریقہ کار کوئی خاص رولز میتھمیٹکس کے فالو کرنے ہوتے ہیں کہ مائنس کیپٹل سی کو آپ کیپٹل سی نہیں لکھ سکتے مائنس سی کو آپ اسمال سی سپوز کر سکتے ہیں مائنس سی کو سی ون سپوز کر سکتے ہیں آگے دیکھیں جناب ہمارے پاس کیا ہے ایگزامپل فور آ گئی ایگزامپل فور کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا انالیس کر لیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہم نے ایک اکویشن سالو کی کون سی اکویشن سالو کی ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہم نے کب کہا کہ ایکزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے جب وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی اس کے بعد ہم نے تین چار ایک میکینکل اسٹیپس کیے ہیں وہ میکینکل اسٹیپس آپ یاد رکھیے گا کب ایف فرض کرتے ہیں کب اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس وغیرہ وغیرہ یہ سارے اسٹیپس بار بار دیکھ لیں بار بار دیکھ لیں لیکن آپ یہ پوچھ سکتے ہیں ایک چیز جو اس کے اندر مسنگ ہے کہ آپ جواب کیسے لکھ دیتے ہیں ایف ایکس وائی تو معلوم کر لیا ٹھیک ہے انٹیگریٹ کر لیا ایف ایکس وائی سی کیوں ہو گیا یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد بتاؤں گا یا نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس میں جس وقت ہم نے ایگزیکٹ ڈفرینشیل پڑھا تھا ٹھیک ہے نا یا ٹوٹل ڈیریویٹو کی ہم نے بات کی تھی وہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے اس ڈسکشن کو پوسٹ پون رکھتے ہیں ابھی ہم اس جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہم کو سالو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کے اندر ہاں جناب ہمارے پاس ایگزامپل فور آ گئی ہے چھوٹی سی ہے آپ ہمیشہ کہتے ہوں گے کہ یہ زید صاحب تو ہمیشہ بڑی آسان آسان سی ایگزامپلس لے لیتے ہیں اور ہمیں جو اسائنمنٹس کے لیے دیتے ہیں وہ مشکل ایگزامپلس دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مشکل بھی سالو کریں گے ذرا سا ہم آگے بڑھ لیں تاکہ آپ کا کانفیڈینس یہاں پر قائم رہے بڑھتا رہے question is 2xy dx x square minus y dy is equal to 0 آپ لوگ ہنس رہے ہوں گے فورن کیوں ہنس رہے یہ تو ویریبل سیپریبل فارم ہے الگ الگ کر لیں گے انٹیگریٹ کر لیں گے جواب آ جائے گا بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ سے لائق ہوتے جا رہے ہیں آگے چلیں <clears throat> ہم ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن پڑھ رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایم ایکس وائی ہمارے پاس کیا ہے ٹو ایکس وائی یہ آسان سوال ہے جلدی جلدی کرنا ہے m x y is equal to two x y and n x y is equal to x square minus one آگے چلے نیکسٹ اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے ایم کو ڈیفرینشیٹ کیا with respect to y n کو ڈیفرینشیٹ کیا ود ریسپیکٹ ٹو ایکس دونوں کیسز میں جواب آ گیا ٹو ایکس ہے ایگزیکٹ ڈیفرینشیل اکویشن ہے آگے چلے آگے چل کے دیکھا ہم نے ہمارے پاس اس میں partial derivative of effect over کل کلو مائنس ون یہ لکھا ہوا ہے یا تو پہلی والی کو آپ ٹو ایکس انٹیگریٹ کر لیں یا سیکنڈ وائی کر لیں جو مرضی کریں جواب ایک ہی آئے گا ایف ایکس وائیلوائر وائی پلس جی وائی یعنی میں نے یہ کیا ہے پہلی والی کو انٹیگریٹ کر دیا ہے جبھی تو میں نے جی وائی رکھا ہے کیا کیا اس وائی ڈیفرینشیٹ کر دیا ہمارے پاس آ گیا curly f over x square plus g dash y اس کو کمپیئر کریں آپ کے پاس جو ایکسپریشن ہے ایکسکوائر مائنس ون کا ہمارے پاس این ہے ٹھیک ہے نا جب کمپیئر کریں گے آپ ان دونوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس جی ڈیش وائی کی ویلو کیا جائے گی minus one g dash y is equal to minus one this will imply g y is equal to minus y آپ کی مرضی آئے مائنس وائی پلس سی لکھ لیں یا مائنس وائی لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ کانسٹینٹ دوسرے کانسٹینٹ میں ایبزارو ہو کے ایک نیا کانسٹنٹ بن جائے گا جب ہم جنرل سولوشن معلوم کرتے ہیں تو یہ کانسٹینٹ اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں لیکن جب پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بالکل پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنا ہوتا ہے اور ایگزیکٹ اس کانسٹینٹ کی ویلو کرتے ہیں proceed further f x y is equal to c implies that x square y minus y is equal to c یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا کس چیز کا اس ڈفرینشیل اکویشن کا اگر آپ نے وائی کامن کرنا ہے وائی کامن نکالنا نکال لیں x square minus one is equal to c یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا یہ ایک پرٹیکولر سولوشن آ گیا اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کر لیا بڑی جلدی سے سالو کیا بڑی کوکلی سالو کیا ایک اور ایگزامپل لے لیں let's take another example example number five کیا ہے جی example five cos x sine x minus x into y square d x plus y into one minus x square d y is equal to zero initial condition is the value of y at x equal to zero is equal to zero یعنی کہ when we started this problem when the value of x at initial condition that is x equal to zero the value of y is also zero اس کو ہم سالو کریں گے پہلے دیکھیں گے کہ یہ ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے اگر یہ ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے تو آگے چلیں گے سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس جب جواب آئے گا تو اس میں سے سی کی یا کانسٹنٹ کی ویلیو معلوم کریں گے ود دس کنڈیشن جلدی کرنا ہے تیزی سے کرنا ہے جناب والی m x y is equal to cos x sine x minus x y square n x y is equal to y into one minus x square m اور این کو آئیڈینٹیفائی کر لیا نیکسٹ اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے ایم کو ڈیفرینشیٹ کیا رسپیکٹ ٹو وائی جواب آیا minus two x y n کو ڈیفرینشیٹ کیا رسپیکٹ ٹو ایکس جواب آیا مائنس ٹو ایکس وائی حاصل مقصد کیا ہوا کہ یہ جو اکویشن دی ہوئی ہے یہ ایکزیکٹ ہے آگے پروسیڈ کرتے ہیں دیکھیں آپ نے curly f over curly x equal to cos x into sine x minus x y square curly f over curly y is equal to y into one minus x square اب چاہے پہلی اکویشن کو آپ ریسپیکٹ ٹو ایکس انٹیگریٹ کر لیں یا دوسری کو وتھ ریسپیکٹ ٹو وائی کر لیں ٹھیک ہے اس کو فالو کریں سیم پروسیس کریں گے ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب وہی آئے گا اب اس کو ہم سالو کرتے ہیں بڑی کوکلی ہم براؤز تھرو کریں گے تاکہ آپ دیکھ لیں اور اس کو حل کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اور ایگزامپلس بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا لیٹ سی دا اسٹیپس پہلے اسٹیپ میں ہمارے پاس یہ f x y y to two square by one minus x square plus h x اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رسپیکٹ ٹو وائی انٹیگریٹ کیا ہے am I right am I wrong perhaps right آگے چلے جناب اس کو رسپیکٹ ٹو ایکس ڈیفرینشیٹ کیا کر لیے فور کر لیے x equal to minus x y square plus h dash h dash x اس کو کمپیئر کریں ایم کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا cos x sine x minus x y square دونوں سائڈ کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس ایچ ڈیش ایکس کی ویلو کیا آ جائے گی cos x x into sine let see h dash x equal to cos x x sine now next h x equal to what آپ کے پاس یہی آیا h x equal to minus one by two cos square x تو یہ جناب آپ کے پاس ایچ ایکس کی ویلو آ گئی اس کو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے دوبارہ سے تو ہمارے پاس جواب آیا y square by two into one minus x square minus one by two cos square x equal to c one اس کے اندر پھر تھوڑی سی الجبرائک مینیپولیشن کرتے ہیں اور اس کو ہم سمپلیفائی کرتے ہیں y square into one minus x square minus cos square x equal to c ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر ایک جنرل سولوشن آپ کے پاس آ گیا اس جنرل سولوشن کے بعد we'll try to find a particular solution وہ کیا ہے آپ کے پاس y square into one minus x square minus کا square x is equal to three ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جواب آیا اور یہ ایک ایکسرسائز جو لکھی ہے یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے نوٹس میں میں نے سالو کر دی ہے آپ دیکھ لیجئے گا لیکن اس کو پہلے خود سالو کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ کیا جس طریقے سے میں نے سالو کی ہے اس میں میں نے بہت سارے اسٹیپ شاید چھوڑ دیے ہوں گے اور آپ ایسا کیجیے گا کہ ہر اسٹیپ کو ڈیزائر ڈیٹیل سے کیجیے گا اور اس یہ جو جتنا بھی ہم نے پروسیجر آج کیا میکینکل پروسیجر تھا نا اس میں بار بار پہلا اسٹیپ کیا ہے دوسرا اسٹیپ کیا ہے دیکھیں سالو کریں اور جو ایکسرسائز دی ہیں ان کو بھی سالو کریں آج ہم نے کچھ ایکسرسائز کی ہیں کچھ اکویشن کو سالو کیا ہے یہ ایک different type of differential differential equation equation تھیں ڈفرنٹ ٹائپس آف آج ہم نے اسٹڈی کی ہیں اس کو ہم ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن کہتے ہیں اس کے اندر کچھ کنڈیشن خاص قسم کی تھیں جو ہم نے پہلے اپلائی کیا جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ کار تھا سالو کرنے کا اس کو ہم نے سالو کیا اب تک ہم تین طرح کی ڈفرینشیل اکویشن پڑھ چکے ہیں پہلے ڈفرینشیل اکویشن کون سی تھیں ویریبل سیپریبل فارم کی تھی دوسری تھی ہمارے پاس ہوموجینئس اب سیکنڈ جو تھرڈ کیٹیگری تھی اس کو بھی سیکنڈ میں ہی آپ شامل کر لیں جو equations reducible to homogeneous form تھی تو second form of differential equation homogeneous differential equation تھی تھرڈ ہم نے آج پڑھی ہیں ایگزیکٹ ڈیفرنشیل اکویشن تو جناب تین طریقے کار آپ نے سیکھ لیے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور طریقے کی ڈفرینشیل اکویشن پڑھیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکرائب کریں گے اور اس کو سالو کرنے کے ہم طریقے دیکھیں گے جب تک کے لیے ان تینوں طریقوں کو دوبارہ سے ریوائز کرتے چلیں میں بار بار امفسائز کر رہا ہوں کہ یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے اس کو آپ جب تک کہ کریں گے نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو میری آپ کو ایڈوائز یہی ہے کہ جو ایکسرسائز آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں ان کو سالو کریں اس کو پریکٹس کریں اگر کوئی مسئلہ آئے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں ہم آپ کے ان انڈیویجل پرابلمس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم